یونس نے ابن شہاب سے انہوں نے سعید بن مسیب سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب ابو طالب کی موت کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے آپ نے ان کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ کو موجود بایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں میں اللہ کے ہاں آپ کے حق میں اس کا گواہ بن جاؤں گا ابو جہل اور عبداللہ بن عبیہ نے کہا ابو طالب آپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دیں گے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم مسلسل ان کو یہی پیشکش کرتے رہے اور یہی بات دہراتے رہے یہاں تک کہ ابو طالب نے ان لوگوں سے آخری بات کرتے ہوئے کہا وہ عبد المطلب کی ملت پر قائم ہے اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے آپ کے حوالے سے روک نہ دیا جائے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی نبی اور ایمان لانے والوں کے لیے جائز نہیں کہ مشرقین کے لیے مغفرت کی دعا کریں خواہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ جبکہ ان کے سامنے واضح ہو چکا کہ وہ یعنی مشرقین جہنمی ہیں اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے بارے میں یہ آیت بھی نازل فرمائی اور رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا اے نبی بے شک آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے لیکن اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دیتا ہے اور وہ سیدھی راہ پانے والوں کے بارے میں زیادہ آگاہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک سو بتیس